شیطان کے دو جال سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی عجیب ہے اپنے مجرموں کو اپنا بندہ کہہ کر بلاتے ہیں اور کھلی معافی کا اعلان فرماتے ہیں اور معافی مانگنے والوں کو اونچے اونچے مقامات اور ہر طرح کی نعمتوں سے نوازتے ہیں کوئی ہے جو اپنے مجرم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر سکتا ہو پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں کے سہارے ڈھونڈتے ہیں اور کبھی ایک لمحہ بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص اور مخلص نہیں کرتے شیطان کی پوری کوشش ہے کہ وہ ہمیں توبہ استغفار سے روکے کبھی نیکی کے تکبر میں ڈال کر اور کبھی گناہ سے مایوس کر کے جب کوئی بندہ اپنے گناہوں سے مایوس ہو کر توبہ چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اپنی کامیابی پر خوشی مناتا ہے اور جب کوئی بندہ اپنی نیکی کے ظام میں توبہ نہیں کرتا تو شیطان اسے اپنا شکار بنا لیتا ہے